دوسری سند راوی کہتا ہے نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور لوگوں نے صفیں بنا لی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تو اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں پھر آپ چلے گئے غسل کیا اور جب دوبارہ آئے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی حدیث نمبر پچیس سو اناسی مسند احمد